آری پر ان شاء آپ کی بات ضرور بڑے ادب و احترام سے سنی جائے گی تو اس سے پہلے ہمارے سمیر بھائی نے فون کیا جو کہ کافی ان کی آواز بریک ہو رہی تھی قرض ہسنا میں تقاضا ہو سکتا ہے سختی نہ کرے لیکن تقاضا بھی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے اگر لیکن تقاضا کرے تو کر سکتا ہے اور زکوٰۃ کا آپ نے جو کچھ پوچھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تین سال کے بعد ایک آدمی آیا ہے تو بھائی تین سال کے بعد ہے اگر تو تین سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی جتنے سال بھی اس پر گزرے اتنے سال کی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر یہی سوال تھا تو فاضح اگر نہ آپ اپنے مائک کو چیک کریں اور اس کے بعد پھر آپ تشریح آئیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی